السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو آپ اب پرنسپلز آف لینڈنگ سے کچھ نہ کچھ مانوس ہو گئے ہوں گے یہ بہت وائڈ ٹاپک ہے کوشش کی گئی کہ ہم سمجھ سکیں کہ لینڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے لینڈنگ کی پریکٹسز کیا ہیں لینڈنگ کی کیا پیرامیٹرز ہیں رسک مینجمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لیگل ایسپیکٹس کیا ہے لون سپورٹ کس کو کہتے ہیں ٹائپ سیکورٹیز کی کولیٹرلز کی کیا ہے سیکورٹیز کو کیوں کہتے ہیں سب سے پہلے جو بات ہم نے کی that was about the credit evaluation آپ نے کریڈٹ سائیکل میں دیکھا سب سے پہلے کوئی لون پروپوزل آئے گی کوئی لون ریکویسٹ آئے گی اس کو ایویلویٹ کرنا یہ بینک کا پہلا کام اس کو ہم پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن بھی کہتے ہیں کہ لون ڈسبرسمنٹ کرنے سے پہلے کس طرح اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کون کون سی اسٹیجز ہیں کون کون سے اسٹیپس ہیں کون کون سی ریکوائرمنٹس سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جسے ہم مختلف انداز میں بات کرتے رہے وہ that is that the commercial banks those are governed according to the instruction of the State Bank of Pakistan کوئی بھی سینٹرل بینک ہے دنیا میں وہ کمرشیل بینکس کو رول کرتے ہیں گورن کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشن دیتے ہیں انسٹرکشن دیتے ہیں اور وہ انسٹرکشن مینڈیٹری ہوتی ہیں for the commercial bank the State Bank being regulator regarding credit جن کو ہم پروڈینشیل ریگولیشن کے نام سے جانتے ہیں پروڈینشیل ریگولیشن جب میں بات کر رہا ہوں these are not only about credit governance کے بارے میں بھی ہیں مینجمنٹ کے بارے میں بھی ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسٹرکشن کے اگینسٹ کوئی پروپوزل نہیں ہونی چاہیے that should be in accordance given by the State Bank of Pakistan time to time پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کیونکہ otherwise they will not process or they can not process it اب جو بورور ہے اس کسٹمر کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا اس کے پروفائل کو دیکھیں گے آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس میں آپ دیکھیں گے جو سیون سیز میں بھی ہم نے بات کی تو سب سے زیادہ امپورٹینٹ بات اس کا پاسٹ ریکرڈ کیا ہے if that's good then it's okay لیکن اگر اس کا past record with regard to the dealing with the other banks that is not satisfactory then the bank can have its reservation about that پر بینک اپنے پاس بھی اس کا ریکڈ دیکھے گا bank can also seek rather the information about the customer from other banks اسی طرح یہ کریڈٹ انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل بینک میں بھی ایک بیورو ہے جس کو ہم سی آئی بی کہتے ہیں کریڈٹ انفارمیشن بیورو وہاں سے بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لی جائے گی اور یہ تمام انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد the bank will further proceed in evaluating that request تو اسٹوڈینٹس یہ ٹریک ریکڈ کی بات ہو رہی تھی پروپوزل میں دیکھا جائے گا کہ بورورس کی اپنی ایکویٹی کیا ہے یہ بات میں نے آپ کو بار بار کہی ڈفرنٹ ٹائپس آف فیسلٹیز ہوتی ہیں فائنینس ہوتے ہیں تو ہر جگہ ایکویٹی کی بات نہیں آئے گی یہ میں بات اس پریزامشن پہ کر رہا ہوں یہ بزنس فائنینس اس کے بعد ری پیمنٹ پلان کیا ہے یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ایک پروپوزل جب ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے نیگوشیٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پلان کسٹمر کی طرف سے آتا ہے پروسپیکٹو بورور کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ری پیمنٹ پلان ہے ہم اس طرح اس کی ری پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہے اس کے مطابق اگر آپ ری پیمنٹ اسکیڈول تیار کریں دیٹ وڈ بی فیزیبل لیکن بینکس کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں بینک کی اپنے ججمنٹ ہے بینک اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ ری پیمنٹ کیجوئل کیا ہونا چاہیے anyway that is after mutual consultation and negotiation between the both parties that is the bank and its custom اس کے بعد سیون سیز کی ہم نے بات کی اس میں یہی باتیں ابھی جیسے ہم ٹریک ریکڈ کی بات کر رہے تھے سیون سیز میں آپ کیریکٹر کی بات کریں اس کا پروفائل کیا ہے بزنس کیریکٹر کیا ہے کیپیسٹی ٹو ری پے کی بات کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ ری پیمنٹ کی کیپیسٹی بھی ہے اس پرسن میں یا اس بزنس میں تو اس کو آپ ایویلویٹ کریں گے ان کے کیش سائیکل دیکھیں گے ان کی سیلز دیکھیں گے اسٹاکس کی پوزیشن دیکھیں گے کریڈٹ سائیکل کی یہ کریڈٹ پر اگر سیل کر رہے ہیں تو ان کی ری پیمنٹس کا اسکیجل کیا ہے اسی طرح ان کے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں گے پروجیکٹ فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا پروجیکشن ہیں ان دا فیوچر کیونکہ اس لون نے تو فیوچر میں واپس آنا ہے پھر condition different type of condition economic business conditions economic condition industry condition regulatory conditions یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی اسی طرح country risk and all those risk those will be valuate سب سے امپورٹنٹ بات کسی بھی بزنس میں that is the financial analysis you seek different reports financial statement مانگیں گے balance sheet if applicable profit and loss account جس کو آپ انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں fund flow statement stock reports sales credit sales recovery of the credit یہ تمام جو چیزیں جو ہے ان کو آپ دیکھیں گے ڈسکس کریں گے بیلنس شیٹ جو ہے اس کے ڈفرینٹ ہیڈس جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے پروفیٹ اینڈ لاس کی آپ سچویشن دیکھیں ان میں آپ ڈفرینٹ انالیس ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو ہم نے بات کی فائنینشیل انالیس میں آپ ٹرینڈ انالیس دیکھیں گے آپ ریشو انالیس کریں تو یہ trends and ratios and all that that help know about the financial position of that concern that that entity business جس کو فائنینس کرنے جا رہے ہیں وہ اسٹوڈینٹس یہ تمام ایویلویشن کرنے کے ساتھ ساتھ جو امپورٹینٹ ایسپیکٹ ہے اس میں وہ that is the loan support as well loan support جو ہم نے کولیٹرل کی بات کی فیکٹ دی لون سپورٹ جو بیسک ڈیپینڈینس ہے یا بیسک کنسرن ہے بیسک پوائنٹ جو کوئی بینک دیکھ رہا ہوتا ہے کریڈیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو میں نے بات کی پہلے کہ وہ جس کام کے لیے جس پرپز کے لیے جس بزنس کے لیے آپ فائنینس کر رہے ہیں اس میں کیا کیپیسٹی ہے اس میں ری پیمنٹ کی کتنی جان ہے اس کے کیش فلوز کیسے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے لیکن اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس لون کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اس لیے ان کولیٹرلس کو ان سیکورٹیز کو ہم لون سپورٹ کہتے ہیں they are supporting that loan that in case of the default bank can revert to the securities اب یہ کولیکٹرز ڈیفرنٹ کے کولیکٹر ہو سکتے ہیں مارٹگیج پلیج ہائیپ گیرنٹی یہ تمام چیزیں ہم نے بات کی مارٹگیج میں آپ نے دیکھا کہ مارٹگیج میں it is not the transfer of property when you are giving a security when you are offering a security to the bank it is not the transfer of property interest in is transferred is transfer to or or to creditor. So سو in گیج میں ٹرانسفر آف انٹرسٹ یہ انٹرسٹ کب اکرو کرتا ہے کب ارائز ہوتا ہے in case of the default by the borrower mortgage جب ڈیفالٹ کرے گا تو پھر یہ انٹرسٹ مارٹ گیج میں ٹرانسفر ہو جائے گا انٹرسٹ تو ٹرانسفر ہو گیا ہے یہ رائٹ right ٹرانسفر ہو جائے گا کہ وہ اس پراپرٹی سے اپنے ڈیفالٹیڈ اماؤنٹ ریکور کر سکتا ہے سو مارٹگیج میں مارٹگیجر جو ہے اس کے پاس پوزیشن اور پراپرٹی بھی رہتی ہے اور پراپرٹی کے رائٹس بھی اس کے پاس رہتے وہ انٹرسٹ کنڈیشنل ٹرانسفر کر رہا ہے کہ اگر وہ ڈیفالٹ کر جائے then mortgage has the right to recover mortgage کا ہے اس میں مارٹگیجر ہوتا ہے گیج کروانے والا in our case is the bank گیج منی جو آپ کی اماؤنٹ آف لون ہے اسے آپ گیج منی کہہ سکتے ہیں اسی طرح گیج ڈیٹ جس انسٹرومینٹ کے ذریعے یہ گیج ہو رہی ہے اسے آپ مارٹگیج ڈیٹ کہیں اسی طرح پلیج پلیج میں موویبل آئٹمس وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں پر انٹرسٹ کی بات نہیں یہاں ایکچوئل پوزیشن کریڈیٹر کے پاس ہے بینک کے پاس they have the control of the goods وہ ان کی پوزیشن میں ہے اگر ڈیفالٹ کرے گا borrower bank can dispose of those stocks and can recover defaulted amount تو وہ اس سے ریکوری کر سکتا ہے لیکن یہ کرنے سے پہلے بورور کو نوٹس دینا ضروری ہے اسی طرح اسٹوڈینٹس ایک اور طریقہ کار ہے جس کو ہائیپوتھیکیشن اے لیگل ٹرانزیکشن اس میں پوزیشن جو ہے وہ بورور کے پاس رہتی ہے بورور اس کو سیل بھی کر سکتا ہے ایک لیٹر آف ہائیپوتھیکیشن وہ دیا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک جو ہیں those will be maintained by the borrower bank کو اسٹاک رپورٹ دینا ذمہ داری ہے بورور کی بینک بورور کے گوڈاؤنز پلیس آف بزنس ان کو وزٹ کر سکتا ہے creditor rather the bank in our case that will ask the borrower to get the stock insure تو یہ طریقہ کار ہے کچھ ہائپوتھیکیشن کا اتنی یہ سیف سیکورٹی نہیں سمجھی جاتی compare to the pledge and mortgage anyway that is a collateral which is offered and accepted by the bank اسی طرح لین کی ہم نے بات لین میں پرٹیکولر ڈاکومینٹس پر رائٹس پر ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے for instance you have government securities اس پر آپ کا رائٹ ہے میچورٹی پر آپ اماؤنٹ لے سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں you have the ownership rights اور آپ proceed with profit you can receive اگر آپ نے لون لیا ہے تو آپ ان پر بینک کا یا کریڈیٹر کا لین مار کر سکتے ہیں چارج کریٹ ہو جاتا ہے ان کا رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو وہ ان سے پروسیڈ ریکور کر سکتا ہے ان سے مراد وہ انسٹرومینٹس وہ سرٹیفکیٹس وہ کوئی اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے وہ شیئرز بھی ہو سکتے ہیں وہ انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی ہے جو بھی آپ نے ڈاکومینٹ انسٹرومینٹس اس پر لین کریٹ کروایا ہے تو اس پر ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے and bank can recover that amount اس سے پہلے ہم نے بات کی فارمز آف لینڈنگ گارنٹی کی بھی بات ہوئی اور پھر ہم نے فارمز آف لینڈنگ کی بات کی اس میں there are two broad categories ایک فنڈیڈ فیسلٹیز دوسری non funded facility non funded facilities کی بات ہم بعد میں کریں گے فنڈیڈ فیسلٹیز میں فنڈز پرووائڈ کیے جاتے اس کے مختلف طریقے ہیں فنڈس پرووائڈ کرنے کے لیے لیکن باقی pre disbursement evaluation documentation loan support وہ باقی طریقہ کار سیون سیز یہ تمام جو ہے طریقہ کار اسی طرح فالو کیا جائے گا اس پروپوزل کی ایویلویشن ہوگی financial analysis and all those steps which we have discuss those will be taken care of اس کے بعد اپروول ہوگی سینکشن ہوگی فالو اپ ہوگا مانیٹرنگ یہ تمام طریقہ کار اپنی جگہ جاری رہے اب یہ بات ہم نے کی کیش فائنینس کی جس کو کیش کریڈٹ بھی کہتے ہیں اوور ڈرافٹ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کیش فائنینس اور اوور ڈرافٹ فائنینس اور فائنینس یا لون میں کیا فرق کیش فائنینس یا گین اسٹاکس یہ لون دیے جاتے ہیں کیش کریڈٹ اب اس میں یا اوور ڈرافٹ فیسلٹی میں بورور کو کیا فائدہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک لمٹ سینکشن ہو جاتی سے rupees ten million has been sanction cash finance facility اب آپ کا اسٹاک اس کے بیک پر ہونا ضروری ہے آپ نے ٹین ملین کی فیسلٹی اویل کی آپ نے سیلز کی اسی اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کروا دی you have deposit two million rupees لیکن چونکہ آپ کی فیسلٹی ٹین ملینس کی ہے تو آپ کو فردر ضرورت ہوگی تو آپ ٹو ملین پھر ودرا کر سکتے ہیں ڈرا کر سکتے اینڈ دس کانٹینیوس آپ اس میں ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں اس سے ود ڈرا کر سکتے ہیں within the sanction limit provided you have the drawing power drawing power کا کانسپٹ یہ ہے کہ اتنا اسٹاک جو ہے وہ that should be on the back of that transaction بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں آپ کو فائدہ کیا ہے بورور کو کیا فائدہ ہے بورور کو فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیبٹ بیلنس پر جو ہے اس کو مارک اپ پے کرنا پڑے گا انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا ڈیبٹ بیلنس پہ تو لون میں بھی فائنینس میں بھی پے کرنا پڑتا ہے لیکن پھر اس میں اور کیش کریڈٹ میں یا اوور ڈرافٹ میں فرق کیا ہو فرق یہ ہے کہ کیش فائنینس میں یا اوور ڈرافٹ میں آپ کا ایک سینکشن لمٹ ہے اس لمٹ کے اندر آپ ڈپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ اویل بھی کر سکتے ہیں لون میں یہ بات نہیں ہے اگر آپ نے ٹین ملین کا لون لیا اور اس میں سے آپ نے فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز یا سے فائیو ملین روپیز آپ نے ڈپازٹ کروا دیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے مزید ضرورت ہے میں فائیو ملین روپیز پھر استعمال کرنا چاہتا ہوں یہ فیسلٹی لون میں نہیں ہے فائنینس میں نہیں جبکہ اوور ڈرافٹ میں کیش کریڈٹ فیسلٹیز میں یہ سہولتیں موجود اسی طرح discounting of bill of exchange export finance export finance ہے سینٹرل بینک کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہمارا سینٹرل بینک ہے امپورٹس کے کچھ فائنینس ہیں جیسے فم finance against import merchandise sectoral finance category بنا دی گئی ہے انڈسٹریل فائنینس آپ کہہ سکتے ہیں ایگریکلچر فائنینس کہہ سکتے ہیں ہاؤسنگ فائنینس کنزیومر فائنینسنگ میں ہاؤسنگ فائنینس بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے تو ڈفرینٹ سیکٹر کے لیے فائنینس جو ہے دیے جا سکتے ایک کنسورشیم کنسورشیم فائنینس فائنینس یہ ہے کہ جب فائنینس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو اسٹیک بہت زیادہ some one public sector organization government that requires facility of five billion rupees تو ایک بینک کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ کام تو ایک سے زیادہ banks they join hands together ایک کنسورشیم بناتے ہیں and that consortium of bank that advance that من اس میں ایک لیڈ بینک ہوتا ہے جو مینج کرتا ہے سارے اس کو لیڈ وہ اپنے چارجز بھی لیتا ہے lead bank other banks they participate تو جتنا جتنے اماؤنٹ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے mark up and commission and fee they receive that amount باقی طریقہ کار فائنینسنگ کا وہی ہے پروپوزل آتی ہے اس کی ویلویشن ہوتی ہے اس کی پوسٹ ڈسبرسمنٹ مانیٹرنگ ہوتی ہے and all steps documentation loan support all the steps are take تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ ہم نے بریفلی بات کی about the principal and forms of lending اب ہم ایک اور اسپیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ اصل میں ہم نان فنڈیڈ فیسلٹیز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی تھی کہ دو ٹائپس کی facilities there are two types of facilities ایک کو ہم فنڈیڈ فیسلٹیز کہتے ہیں دوسرے کو ہم نان فنڈیڈ فیسلٹیز کہتے ہیں فنڈیڈ فیسلٹیز میں ہم نے بات کی تھی that are provide million rupees five million rupees hundred thousand rupees these are the funds provided non funded facilities ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جن میں at the first instance funds are not provided کچھ انسٹرومینٹس ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ فنڈز کر رہے ہوتے ہیں آپ فنڈز کس لیے لیتے ہیں آپ لون لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں you have to accomplish some purpose اگر وہی پرپز ود آؤٹ فنڈز ہو جائے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا you are interest in the purpose not in funds one of the instrument is the letter of credit اسی طرح بینک گارنٹی کی بات کریں تو یہ بھی non funded facility performance guarantees ہو سکتے ٹینڈر گارنٹیز ہو سکتے کانٹریکٹ گارنٹیز ہو سکتی ان کے ڈفرینٹ رولس ہیں انٹرنیشنلی ریکگناز رولس ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ نان فنڈیڈ فیسلٹیز ہوں گی لیٹر آف کریڈٹ ہے کوئی پرفارمنس بانڈ ہے کوئی کانٹریکٹ گارنٹی ہے کوئی ٹینڈر گارنٹی ہے these are non funded facility اب وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کو فنڈس پرووائڈ نہ کیے جائیں اور آپ کا کام ہو جائے وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی امپورٹ کی سے آپ نے کار امپورٹ کی when you import that car you have to pay the custom duty اب یہ کسٹم ڈیوٹی پے کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے فنڈز ہونے چاہیے جس وقت یہ گاڑی آپ پہنچی کہ آپ نے کلیئرنس کروانی اس کی کلیئرنس کروانے کے وقت آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے یا لیکوڈیٹی پوزیشن ایسی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں دوز آر ٹائڈ اپ آپ نے کریڈٹ پر سیل کی ہوئی ہے لوگوں کو کریڈٹ دیا ہوا ہے you don't have those funds in hand دو تین مہینے کے بعد وہ فنڈز آپ کے پاس آ سکتے ہیں you want to get that car release اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے نہیں ہے تو کہیں سے آپ بورو کریں وہ بینک سے کریں یا کسی اور سورس سے کریں کسٹمز اتارٹیز وہ اماؤنٹ پے کریں اور اپنی گاڑی ریلیز کروا لیں اگر یہ سارا کام بغیر پیسے کے ہو جائے تو یہ کتنی اچھی بات تو یہ انسٹرومینٹس جو ہیں بینکس نے رائج کیے ہیں ان میں سے ایک انسٹرومینٹ بینک گارنٹی اگر بینک گارنٹی ایشو کر دے favour of the customs authority bank will release your car against the guarantee اب اس گارنٹی کے ذریعے بینک نے انڈر کی کہ یہ amount within such and such period that will be paid by this import if you fails the bank undertakes amount اب یہاں پر فنڈز انوالو نہیں ہوئے اس پیس آف پیپر نے اس انڈر ٹیکنگ نے اس گارنٹی نے وہ تمام کام کر دیا جو وہ پیسہ کر سکتا تھا تو یہ ایسے انسٹرومینٹس ہیں یہ ایسی فیسلٹیز ہیں جن کو ہم نان فنڈیڈ فیسلٹیز کہتے ہیں ان میں ایک بہت امپورٹینٹ فیسلٹی بہت important instrument that is the letter of credit جس کو آپ ایل سی کے نام سے جانتے ہوں اب لیٹر آف کریڈٹ جانے سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ letter of credit it is not only the instrument of international trade لیکن اس کا زیادہ استعمال انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے یہ ڈومیسٹک پرپز کے لیے بھی within the country it can be issued جس کو ہم inland letter of credit کہتے ہیں لیکن اس کا زیادہ استعمال انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے تو یہاں پر انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی گروتھ میں بینکنگ کا بہت ہاتھ میں یہ بات کرتے ہوئے باقی جو بینک کی سروسز ہیں باقی جو فنکشنز ہیں باقی جو انسٹرومینٹس ہیں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کروں گا لیکن اگر انٹرنیشنل ٹریڈ کی گروتھ میں کوئی پرومیننٹ انسٹرومینٹ آپ دیکھنا چاہیں at the top of all these instrument services and function آپ دیکھنا چاہیں تو that is the letter of credit اب انٹرنیشنل بینکنگ کا بہت important purpose that is the facilitation of international trade اور اس فیسلٹیشن میں اس انسٹرومینٹ کا جسے ہم ایل سی کہتے ہیں there is a great role of this instrument trade میں of course there are two parties one is is is exporter other importer if it international trade trade ہو تو آپ سیلر اینڈ بائر کہہ سکتے these are the two important players لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا international trade the bank is also important player یہ سارا کام جیسے ہم نے دیکھا اس لیے کیا جاتا ہے دو پرپز ہوتے ہیں لون لینے آپ کس لیے جاتے ہیں لیکوڈیٹی کی شارٹیج آپ نے اپنے ٹرانزیکشن کو سیٹل کرنا ہے تو for the settlement of those transaction you need money یا آپ نے ٹریڈ کو فائنینس کرنا ہے آپ وہی لکوڈیٹی کرنچ ہوگا لکوڈیٹی کی کمی ہوگی تو پھر آپ کو اس کے لیے فائنینس کی ضرورت ہوگی یہ ٹریڈ فائنینس ہو سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے فائنینس ہو سکتا ہے سیٹلمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو آپ کیش کے ذریعے فائنینس کر سکتے ہیں چیک کے ذریعے کر سکتے ہیں through the loan you can finance your trade اور جیسے کہ آپ کو بتایا through these instruments you can also finance your trade یہ لیٹر آف کریڈٹ جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا what a letter of credit is this is a very important instrument of trade finance تو اسٹوڈینٹس اب پہلی بات لیٹر آف کریڈٹ پہ جانے سے پہلے وی نیڈ ٹو سی کہ یہ ایکسپورٹر اور امپورٹر یا سیلر اور بائر ان کی پرائرٹیز کیا ہے سب سے پہلے جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہو پرٹیکولرلی ایٹ انٹرنیشنل لیول تو کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوگا پارٹیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوگا پارٹیز کے درمیان اب سیلر کی کیا پرائرٹیز ہوں گی اس کانٹریکٹ کی فلفلمنٹ اور اس کانٹریکٹ فلفلمنٹ میں کیا پرائرٹی ہوگی سیلر سیلر تو کچھ نہ کچھ سپلائی کر رہا ہوگا کوئی گڈس بائر کو دے رہا ہوگا تو اس کا جو کنسرن ہوگا جو پرائرٹی ہوگی that will be the payment اور پیمنٹ بھی ایز سون ایز پاسبل پھر یہ پیمنٹ بھی مل جائے اور کنوینئنٹ وے میں یہ پیمنٹ مل جائے یہ بات ہم کر چکے ہیں کنوینئنٹ بھی ہو اور پرومٹ بھی ہو پیمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر ایڈوائس کی ضرورت ہے ٹریڈ کے مطابق کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ ایڈوائس بھی مل جائے تو ایکسپرٹ ایڈوائس کی بھی ضرورت ایکسپورٹرز کو ہوتی اسی طرح بائر کے کیا وانٹس ہیں اس کی کیا priorities that is also the contract fulfilment ادھر بھی کانٹریکٹ فلفلمنٹ تھی ادھر بھی کانٹریکٹ فلفلمنٹ لیکن یہاں پر پرائرٹی کیا ہے اس کو گوڈس مل جائیں کنوینئنٹ وے میں گڈز مل جائیں جتنی جلدی مل جائیں بہتر ہے وہاں پیمنٹ جلدی ملنے کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسپورٹر یا سیلر کو یہاں پر گڈز ملنے کی جلدی ہے یہ پرائرٹی ہے امپورٹر چاہے گا کہ کریڈٹ مل جائے تو بہتر گڈس بھی مل جائیں اور پیمنٹ بھی نہ کرنی پڑے کریڈٹ پر گڈس مل جائیں تو زیادہ بہتر گڈس ملنے کے بعد ہم پیمنٹ کریں اسے بھی ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت دے نیڈ سم اسٹینس یہ جو وانٹس ہیں یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ جو پرائرٹیز ہیں of the exporter and importer اور seller and buyer all these requirements and wants are fulfilled by an instrument which is call letter of credit letter of credit وہ میکنیزم پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے تمام requirement both of the exporter and importer those are fulfilled یہ چیز آپ کو لیٹر آف کریڈٹ میں ملے گی اب وہ کیسے ملے گی وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اب letter of credit as we discuss is an instrument of trade finance لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کو فائنینس کرنے کا صرف ایک طریقہ نہیں there is not only one way دیکھ it can be finance through a letter of credit there are other way available there are other method available جن میں ایک طریقہ جس کو ہم اوپن اکاؤنٹ کہتے open account method documentary collection method and payment in advance method ایک تو ہم نے دیکھا لیٹر آف کریڈ کا طریقہ کار اوپن اکاؤنٹ میتھڈ کیا ہے اوپن اکاؤنٹ میتھڈ اس بات کو کہتے ہیں کہ you supply the goods and the buyer will pay on receipt of those اور after that after some lapse of time تو اسٹوڈینٹس یہ اوپن اکاؤنٹ کی بات ہم کر رہے تھے پیمنٹ ان ایڈوانس اس صورت میں ایکسپورٹر یا سیلر یہ چاہے گا کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیجئے اس کے بعد گڈ سپلائی کی جائیں گے اب اوپن اکاؤنٹ یا ایڈوانس پیمنٹ میتھڈ کہاں اپلائی ہو سکتے ہیں it depends upon the competitive position اگر کمپیٹیو مارکیٹ ہے بہت سے ایکسپورٹرز ہیں سیلرز ہیں they have competition amongst them self they would prefer to supply on credit وہاں پر بائر کی پوزیشن ہوگی کہ وہ اوپن اکاؤنٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ گوڈ ہمیں اوپن اکاؤنٹ پر سپلائی کریں لیکن اگر ایکسپورٹر اسٹرانگ ہے سے ایکسپورٹر کی منوپلی ہے یا کسی پروڈکٹ میں ایکسپورٹر کو ایج حاصل ہے کوئی اور وہ برانڈ جو ہے سپلائی کرتا نہیں تو اس صورت میں seller can that I will supply this good if the payment is made advance تو یہ دونوں طریقے چل سکتے ہیں لیکن کمپیٹیو مارکیٹس میں اوپن مارک اکاؤنٹ کا طریقہ وہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کا کوئی میکنیزم ہونا چاہیے یہ لیٹر آف کریڈٹ میں بھی اوپن اکاؤنٹ بھی ہے ایک سائڈ طرح اور ایڈوانس پیمنٹ کا مکسچر آپ کو نظر آئے گا جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کا انسٹرومینٹ دیکھیں گے اس میں امپورٹر بھی اویل کر رہا ہے وہ بینیفٹس جو وہ اویل کرنا چاہتا ہے ایکسپورٹر بھی وہ بینیفٹس اویل کر رہا ہے جو وہ بینیفٹ اویل کرنا چاہتا ہے اوپن اکاؤنٹ ہوگا تو اوپن اکاؤنٹ ہی ہوگا وہ ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہوگی advance payment is an advance payment وہ اوپن اکاؤنٹ کی فیسلٹی بائر کو نہیں ہوگی but this is such an instrument where you would see that if I see an informal way it is a mixture of open account and advance payment یہ فیل آپ کو نظر آئے گی جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کو دیکھیں گے اس کے میکنزم کو جب آپ دیکھیں اس کے علاوہ ڈاکومینٹری کلیکشن کی ہم نے بات کی پیمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گڈس بھیج دی جاتے ڈاکومینٹس بھیج دیے جاتے ہیں وہ ڈاکومینٹس بینک کو بھیج دیے جاتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں بینک کو یہ انسٹرکشن ہو سکتی کہ آپ امپورٹر سے یا بائر سے پیمنٹ وصول کریں اور اس کے بعد ڈاکومینٹ آف ٹائٹل ٹو اس کو ہینڈ اوور کر دیں دے اے بل آف لیڈنگ وہ بل آف لیڈنگ بینک کو بھیج دیں بینک کو کہا جائے کہ بل آف لیڈنگ آپ اس وقت انڈورس کریں the favour of the importer جب وہ آپ کو پیمنٹ کر دے اور بینک وہ پیمنٹ وصول کرے گا اور سینڈر کو بھیج دے ایکسپورٹر کو بھیج دے اس میں دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس میں بل آف ایکسچینج اٹیچ ہو سکتا ہے بینک کو یہ انسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ بل آف ایکسچینج اگر ایکسپٹ کر لے امپورٹر تو آپ یہ ریلیز کر دیں there are the different ways جہاں ڈاکومینٹری کلیکشن کا طریقہ بھی رائج ہے اور چل سکتا ہے anyway we are in letter of credit اس وقت ہم لیٹر آف کریڈٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم نے بہت ساری باتیں لیٹر آف کریڈٹ کے بارے میں کر لی بڑی بیک گراؤنڈ کی بات کی کچھ کومینٹس بھی میں نے آپ کو دے دیے لیکن مجھے اندازہ ہے دیز آر ٹو ارلی کیونکہ ابھی تو آپ اس انتظار میں ہوں گے کہ یہ لیٹر آف کریڈٹ ہے کیا تو لیٹر آف کریڈٹ جاننے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف جانا پڑے گا that is provided in U C P six hundred six hundred I C C stand for International Chamber of Commerce اس کے جو U C P Uniform Customs and Practice brochure number six hundred that deals with documentary credit انہوں نے لیٹر آف کریڈ کو ڈیفائن کیا ہے کریڈٹ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو U C P five hundred میں بھی لے جاؤں گا U C P six hundred two thousand seven میں آیا اس سے پہلے U C P five hundred چل رہا تھا U C P six hundred has taken care of this definition لیکن اس کے لیے آپ کو پورا U C P six hundred پڑھنا پڑے گا اور پھر آپ اس ریزلٹ پر پہنچیں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہے U C P five hundred کی ڈیفینیشن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فوری طور پر پتا چل سکے کہ لیٹر آف کریڈٹ اصل میں ٹیکنیکلی کیا ہے before I move to the technical definition آپ ایک جرنل ڈیفینیشن دیکھ لیجئے لیٹر آف کریڈٹ تاکہ آپ لیٹر آف کریڈٹ کو سمجھ جائیں ایل سی کو سمجھ جائیں تو اس کے بعد ٹیکنیکل اسپیکٹ کی طرف ہم موو کر سکتے of credit can be defined as an instrument issued by a bank which the bank furnishes its credit which is both good and well known. In place of the buyer's credit, which may be good, but is not so well known, a bank issues a letter of credit on behalf of one of its customers, authorizing an individual or firm to draw a draft, جس کو ہم بل آف ایکسچینج کے نام سے جانتے ہیں to draw draft on the bank اور one of its correspondents for the bank's account under certain conditions stipulated in the credit. آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے گا بہت ساری باتیں کر دی گئیں یہ سب باتیں آپ کو ایکسپلین کی جائیں گی and I am confident you will understand it letter of credit میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے جس میں ایک بینک اپنا credit its credit its credit worthiness وہ پرووائڈ کرتا ہے in place of the buyers credit اصل میں جو کانٹریکٹ ہوا جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی that is between the importer اور seller or purchaser buyer you can see ایک بھیجنے والا ہے گڈس دوسرا ریسیو کرنے والا ہے کانٹریکٹ تو ان کے درمیان ہے جو ریسیو کر رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ پیمنٹ کرے لیکن اس انسٹرومینٹ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے کہ بینک اپنا نام اپنی گڈ ول اپنی کریڈٹ وردینس وہ فرنش کرتا ہے through this instrument to the exporter to the beneficiary to the supplier in place of credit یہ تو بائر کا کام تھا کہ وہ اپنی کریڈٹ وردینس اپنی گڈ ول پروائڈ کرے کہ میں ابھی پیمنٹ نہیں کر سکتا بعد میں کر دوں گا وہ کہہ رہے کہ یہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ باہر کریڈٹ وردی نہیں ہوگا ہر بائر کریڈٹ وردی نہیں ہے لیکن بینک کو کریڈٹ وردی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور ایج ہے ایک اور ایڈوانٹیج ہے that banks are well known تو اس وجہ سے ایکسپٹیبلٹی ہے ان لیٹر آف کریڈٹس کی جو میں کہا کرتا ہوں آپ سے یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں یہ اتنے میننگ فل کیسے بن گئے because there is a name behind it and these are regulated by law U C P six hundred کی پروٹیکشن بھی ہے اس کی بیک پر اور ایشو کرنے والا ایک انکارپوریٹڈ اینٹی ہے which is a bank which is credit worthy as well as well known پہلے تو یہ پوائنٹ یہاں پر بات ہوئی ہے یہ جرنل ڈیفینیشن بینک کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں ایک لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرتا ہے لیکن ہم نے تو اب یہ جاننا کہ لیٹر آف کریڈٹ ہے کیا وہ اپنے کسٹمر کے بہاف پر بائر کے بہاف پر امپورٹر کے بہاف پر ایک لیٹر ایشو کرتا ہے جس کو ہم ایل سی کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں جس میں وہ آتھورائز کرتا ہے اس بینیفیشری کو اس ایکسپورٹر کو اس سپلائر کو کہ وہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرے جس کو امیرکن ٹرمینالوجی میں ڈرافٹ کہا جاتا ہے وہ اس ایشوئنگ بینک پہ ڈرا کرے یا کسی اور کراسپونڈنٹ بینک پہ نامینیٹڈ بینک پہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرے on behalf of that bank undertaking اس بینک کی ہے جس نے لیٹر آف کریڈٹ ایشو کیا ہے according to the condition laid down in letter of credit in condition کا فل فل ہونا ضروری ہے جو لیٹر آف کریڈٹ میں درج ہے بل آف ایکسچینج جب ڈرا کیا جائے گا تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور ڈیو ڈیٹ پر پیمنٹ ہو جائے گا sight of it is a bill of exchange which is usually order اس میں آپ دیکھیں گے نارمل ٹرانزیکشن میں آپ دیکھیں گے تو لیٹر آف کریڈٹ میں یوزنس بل ہوتے ہیں آفٹر سم ٹائم پیمنٹ جن کی کی جاتی تو یہ بل آف ایکسچینج ڈرا کیے جاتے ہیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور پیمنٹ کی جائے گی جنرل ڈیفینیشن لیکن لیٹر آف کریڈٹ کا اسکوپ اس سے کہیں زیادہ ہے اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس اسکوپ کو دیکھنے کے لیے UCP 500 کی definition that would help us and we shall move to that definition anyway since UCP 600 prevails تو سب سے پہلے ہم U C P six hundred کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اباؤٹ لیٹر آف کریڈٹ یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب لیٹر آف کریڈٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب ہمارا کانٹیکس لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے تو بار بار لیٹر آف کریڈٹ نہیں لکھا جاتا نہیں کہا جاتا use the word only credit and credit word mean letter of credit U C P six hundred کے آرٹیکل ہے پہلے تو کہتے کوئی ارینجمنٹ ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ریووکیبل ہے revocable which can not be amended or cancelled without the consent of all parties to the credit یہ کیسی انڈرٹیکنگ ہے یہ کیسی ارینجمنٹ ہے which is irrevocable once can not be cancelled or amended اس کو کہتے لیٹرٹ and to honour a complying کیا ہے اگر ہے ڈاکیومینٹس کی انڈرکنگ آف داشوگ bank the amount mention of credit shall be paid this is the letter of credit according to U C P six hundred لیکن اس میں ڈفرینٹ ایسپیکٹ جب آپ U C P six hundred کے پڑھیں گے تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی اب کمپلائنگ کیا ہے of these rules and international practice complying means the complying the documents آپ جو ڈاکومینٹس کر رہے ہیں یہ کمپلائنگ کہ لیٹر آف کریڈٹ میں مینشن کی گئی ہیں اس کے مطابق documents the documents are in accordance with terms and mention of credit اس کے علاوہ دی ایپلیکیبل آف دیز اس سے مراد کیا ہے U C P six hundred U C P six hundred کے جو رولس ہیں ان کی ایپلیکیبل پروویژ کے مطابق ہو اور آپ کو U C P six hundred کے تمام رولس کا پتا ہونا چاہیے and international standard banking practice یہ رولس بھی کے مطابق ہو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہو جو لیٹر آف کریڈٹ میں دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ international banking practice international standard banking practice اس کے مطابق ہو یہ ہم بینکنگ لا اینڈ پریکٹس کیوں پڑھتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس کا بھی پتا ہو practice are equally important standard international practice کے مطابق ہو presentation terms and condition of the letter of credit اس کے مطابق ہو پریزنٹیشن اور applicable provision of U C P six hundred ہے اس کے مطابق ہو اگر اس طرح ڈاکومینٹس پریزنٹ کیے جائیں گے تو ان کی پیمنٹ ہوگی اور اس پریزنٹیشن کو کمپلائنگ پریزنٹیشن کہا جائے گا اب آپ ڈیفینیشن دیکھیے U C P five hundred اس میں تمام میکنیزم اس ڈیفینیشن میں بتا دیا گیا بگننگ میں وہی بات any arrangement however named and describe whereby a bank issue the letter of credit on behalf of a customer the applicant or on its own behalf وہ کیا کرے گا is to make payment to or to the order of third party the beneficiary or is to accept and pay bills of exchange drawn by the beneficiary or authorise another bank conditions bank to negotiate against complied with. اب یہاں پر ڈفرنٹ طریقے ہیں پرزنٹیشن کے ان کی بھی بات ہو گئی لیٹر آف کریڈٹ میں کیا بات ہوگی اس میں کیا undertaking letter of credit there is the undertaking دنگ bank the payment self bank خود پیمنٹ کرے گا ٹو دینیفیشری اور اگر بینیفیشری تھرڈ پارٹی کو آرڈر کرتے تو اس کو پیمنٹ ہو جائے گا یا issuing bank shall accept and pay bill of exchange drawn by the beneficiary بیری بل آف ایکسچینج ڈرا کرے گا first be accept and later on on due date amount shall be paid پہلی بات یہ ہو گئی کہ ایشوئنگ بینک یہاں پر پیمنٹ کر رہا ہے دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے issuing bank letter of credit میں جو اماؤنٹ مینشن کی ہے اسے انڈر ٹیک تو کرتا ہے پیمنٹ کا یہاں پیمنٹ کا میکنیزم بھی بتایا جا رہا ہے آتورائز این ادر بینک اس لیٹر آف کریڈٹ میں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور بینک کو میں نے آتھورائز کر دیا ہے ٹو افیکٹ سچ پیمنٹ کہ آپ کو یہ پیمنٹ اس بینک سے مل جائے گی اس بینک کو کہہ دیا گیا کہ یہ پیمنٹ کر دے اور to accept and pay such bill of exchange یہ بل آف ایکسچینج آپ ڈرا کریں کسی تھرڈ بینک پر این ادر بینک کوئی اور بینک ہے جو نامنیٹ کر دیا گیا ہے آتورائز بینک ہے اس پر آپ ڈرا کریں دینک will accept bill of exchange and pay that on due date not the issuing bank issuing bank یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پیمنٹ آپ کو کیسے ہوگی تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے authorise another bank to negotiate against provide with terms and condition of the are complied کسی بینک کو آتھورائز کر سکتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے ڈاکومینٹس کو ڈاکومینٹس آپ کو پرزینٹ کیے جائیں تو آپ پیمنٹ کر دیں اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کریڈٹ کی پوری ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک نیگوشیٹنگ بینک آ جائے گا نامنیٹڈ بینک کی بات ہوئی تو یہ طریقے ہیں جو جس کے ذریعے یہ پیمنٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر کنڈیشن وہی ہے کہ terms and condition of the credit those must be fulfil تو اسٹوڈینٹس لیٹر آف کریڈٹ یہ بہت important instrument very important instrument of the international trade یہ جو آپ کو ٹریڈ نظر آ رہی انٹرنیشنل لیول پر اس کی جو گروتھ نظر آ رہی یہ صرف لیٹر آف کریڈٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی there are so many other elements but the significance of letter of credit that must be recognise it remains a very important instrument اب آپ اس کو جیسے جیسے دیکھیں گے اس کو آپ کمپریہینڈ کریں گے آپ یہ ڈیفینیشن دیکھیں پھر آگے فردر ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پر بات کریں گے تو اسٹوڈینٹس میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں thank you for being with me اللہ حافظ